لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد وفضل اجرا بغیر عذر کے جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر ایک گنا فضیلت دے رکھی ہے اور اللہ نے ہر ایک سے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت دی ہوئی ہے گزشتہ آیتوں میں مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اب ان کے درجات کا بیان ہو رہا ہے اور یہاں وہ مجاہدین مراد ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور وہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے اس میں شریک نہ ہو سکے تھے بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا اور انہیں املا کرایا عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا تو فوراً غیر اول ضرر نازل ہوا اس پر مزید روشنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے پڑتی ہے جسے احمد بخاری اور ابو داود نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو تمہارے ساتھ پورے سفر میں رہے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں آپ نے کہا ہاں جنہیں کسی عذر نے آنے سے روک دیا ہے